حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موٹی تازی کھجوریں لائی گئیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھجور قسم کی تھیں جن میں کچھ خشکی ہوتی ہے آپ نے فرمایا یہ تمہیں کہاں سے مل گئیں لوگوں نے کہا ہم نے اپنی کھجوروں کے دو سا دے کر یہ ایک سا کے حساب سے خریدی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کرو یہ درست نہیں بلکہ اپنی کھجوریں الگ رقم کے عوض فروخت کرو اور پھر اپنی ضرورت کے مطابق ان کو الگ رقم کے ساتھ خریدو سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اٹھاون